حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کو نفل نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چونسٹھ